ہمارا سلام کہنا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حجاج کرام کا ہجوم جمع ہوتا ہے مشرق مغرب اور شمال و جنوب کے مسلمان کالے گورے سانولے ہر رنگ کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچاتے ہیں حجاج کرام کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے مگر یہ دونوں شہر پوری محبت اور فیاضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں آٹھ ذوالحجہ کو تمام حجاج کرام منا کا رخ کرتے ہیں اور منا میں ایک بہت بڑا عارضی شہر آباد ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے یہاں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیری تھی اور شیطان کو کنکریاں ماری تھی تمام حجاج کرام اخلاص والے ان اعمال کی نقر اتارتے ہیں نو ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں حج کا سب سے بڑا فرض ادا ہوتا ہے کفن جیسا لباس پہنے ننگے سر مسلمان کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ آنسوؤں کے دریا اور مغفرتوں کے سمندر ساتھ ساتھ بہتے ہیں اور پھر مزدلفہ کی طرف واپسی جی ہاں مزدلفہ کی وادی میں ایک خوبصورت اور یادگار رات کا قیام اور صبح وہاں کچھ دیر کا وقوف اور پھر منا واپسی قربانی حلق جمرات اور پھر کعبۃ اللہ کے گرد طواف زیارت الغرض مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے والی سڑکوں پر حجاج کرام کے لمبے لمبے قافلے ہوتے ہیں کئی ممالک کے حجاج گاڑیوں پر آتے ہیں اور آس پاس کے بہت سے لوگ پیدل رخت سفر باندھتے ہیں پراگندہ بال غبار آلود چہرے بہتے آنسوں اور دنیاوی تمناؤں سے پاک دل ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلبت ہو گئی وہ کون سی طاقت ہے جو اب تک مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں ہوئی مگر مسلمان الحمد ختم نہیں ہوئے اجاج کے قافلے چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا محبوب اور رب نہیں مانتے وہ کون سی سازش ہے جو اسلام کے خلاف نہیں ہوئی مگر آج بھی الحمد ہمارا قبلہ ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں ہم مسلمان کمزور صحیح مگر اب تک ہم نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور نہ ہی کسی میدان میں سر جھکایا ہے اے مکہ مکرمہ جانے والو کعبہ شریف کو ہمارا سلام کہہ دینا اور بتانا کہ ہم نماز میں آپ ہی کو قبلہ بناتے ہیں جیسا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے ہماری آنکھیں آپ کی زیارت کے لیے ترستی ہیں اور یاد میں چھلکتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و شرافت کو اور بڑھائے اور آپ کی عظمت کو اور اونچا کرے آپ کے ایک کونے میں حجر اسود شریف ہے معلوم نہیں ہمارے ہونٹوں کو اس کا بوسہ نصیب ہوگا اللہ اکبر وہ کتنا پیارا تحفہ ہے ایک پتھر ہے مگر جنت سے لایا گیا ہے جی ہاں ایک پتھر ہے مگر توحید کی دعوت دیتا ہے تمام انبیاء علیہ و وسلام نے اس کو چوما ہے سبحان اللہ و بحمدی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے ہونٹوں نے اس کا بوسہ لیا ہے حجر اسود کے ساتھ ملتظم کا مقام ہے ہمارا سینہ وہاں چمٹنے کے لیے بےتاب ہے اللہ اکبر اسے سینے سے لگانے کا تو عجیب لطف ہے اے کعبہ آپ کی ہر چیز یاد آتی ہے ہر بات یاد آتی ہے کیسے یاد نہ آئے جب کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے اور آپ کو تمام جہان والوں کی ہدایت کا مرکز بنایا ہے اور آپ میں کھلی کھلی نشانیاں رکھی ہیں اور مقام ابراہیم بھی آپ کے سامنے ہے اے حجاج کرام کعبہ شریف کو تمام ان مسلمانوں کا سلام پہنچانا جو وہاں نہیں جا سکتے محاذوں پر برسرے پیکار مجاہدین جو کعبہ شریف والے دین کے تحفظ اور عظمت کی جنگ لڑ رہے ہیں دشمنان اسلام کی جیلوں میں قید اسیران اسلام اور مظلوم مسلمان مرد اور عورتیں جو مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ہاں اے حجاج کرام مدینہ منورہ کی ہر گلی ہر پہاڑ اور ہر راستے کو ہمارا سلام عرض کر دینا اور روزہ اقدس پر بہت سلام عرض کرنا بہت سلام بہت سلام اور نہایت ادب سے عرض کرنا ہم آپ کے قابل تو نہیں مگر ہیں تو صرف آپ ہی کے اے رحمت للعالمین اے شفیع المذنبین